ولا قوت اللہ اللہ اللہم صلی اللہ محمد و و و محمد جل اجمعین اجمعین بے شک عام طور پر نا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ایک مثالی اور پرہیزگار انسان وہ ہے جو بس اپنی روز مرہ کی عبادت پوری کرے ہاں ہاں کسی کو تنگ نہ کرے بالکل بس اپنے کام سے کام رکھے یعنی بڑا پرسکون سا تصور ہے یہ لیکن کیا ہو اگر میں یہ کہوں کہ تاریخ کا سب سے بڑا ظالم حکمران یعنی فرعون وہ اصل میں بالکل یہی چاہتا تھا واقعی یہ تو بڑا عجیب سا کلیم ہے ہاں وہ چاہتا تھا کہ لوگ بس اپنی ذاتی عبادات تک محدود رہیں اور معاشرے کے نظام پر یعنی جو سسٹم چل رہا ہے اس پر سوال نہ اٹھائیں آج کی اس تفصیلی فکر نشست میں ہم جس تحریر کا جائزہ لے رہے ہیں نا وہ ہمارے اس روایتی تصور کو پوری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے اور میرے خیال میں یہی اس تحریر کی سب سے بڑی طاقت ہے آج ہم اصل میں سید جہانزیب آبدی کے مضامین کے مجموعے ہم فکری سے ہم راہی تک اس میں سے ایک انتہائی اہم مضمون کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں ہاں عدل الہی کا نظام بامقابلہ استحصالی نظام exactly. مصنف کا بنیادی استدلال ہی یہ ہے کہ مذہب کا اصل ہدف کبھی بھی صرف انفرادی نجات یعنی بس اپنی ذات کی بھلائی نہیں رہا ہم اس گفتگو میں نہ انہی تمام پوائنٹس کو کھولنے کی کوشش کریں گے صحیح ہمارا مقصد اس دعوے کی گہرائی میں جانا ہے کہ الہی نظام کی اصل بنیاد در حقیقت ایک وسیع تر سماجی اور معاشی عدل پر کھڑی ہے بالکل اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم مذہب کو ایک چیک لسٹ کی طرح دیکھتے ہیں کہ اچھا اتنی بار نماز پڑھ لی اتنے روزے رکھ لیے اور بس کام ختم وہ بڑا محفوظ سا محسوس ہوتا ہے ہاں کمفرٹیبل لگتا ہے لیکن جب ہم اس تحریر کو پڑھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک بہت بڑے عالمی انقلاب کو صرف ایک دروازے کے سوراخ یعنی ایک کی ہول سے دیکھ رہے تھے بہت خوبصورت مثال دیا آپ نے شروعات وہیں سے کرتے ہیں جو اس سورس کا سب سے چونکا دینے والا پہلو ہے اگر انسان کا مقصد صرف وہ چیک لسٹ پوری کرنا نہیں تھا تو مصنف کے مطابق تاریخ میں اتنے بے شمار انبیاء کے آنے کا اصل مقصد کیا تھا دیکھیں اس سوال کا جواب مصنف نے تاریخ اور قرآن آیات کے ایک بہت ہی مختلف زاویہ سے دیا ہے مضمون کے مطابق اگر ہم انبیاء کی جدوجہد کو دیکھیں تو وہ محض کچھ رسومات یا عبادات سکھانے تک محدود نہیں تھی اچھا تو پھر اصل فوکس کس چیز پر تھا وہ ہر قسم کے ظلم کے خلاف ایک ہماگیر انقلابی تبدیلی کی تحریک تھی اصل ہدف انسان کو استحصالی نظام یعنی جو ایکسپلائٹیشن کا سسٹم ہے اس سے نکال کر اجتماعی عدل قائم کرنا تھا مصنف نے یہاں سورہ الحدید کی ایک آیات کا بڑا کلیدی حوالہ دیا ہے اس میں واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ رسولوں کو واضح دلائل کتاب اور میزان یعنی ترازو کے ساتھ بھیجا گیا ترازو ہاں ترازو کے ساتھ تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں یا مجھے تھوڑا رکنا پڑے گا یہ جو ترازو اور انصاف والی بات ہے نا یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے ترازو کا سیدھا تعلق تو ہماری مارکیٹ ناپتول اور معیشت سے ہوتا ہے بالکل صحیح پکڑا آپ نے مطلب یہ کہ ہم تو صدیوں سے مذہب کو ایک قسم کی پرسنل فٹنس روٹین سمجھ بیٹھے ہیں جس کا مقصد صرف انسان کی اپنی روحانی صحت کو بہتر بنانا ہے ہاں کہ بس میری روح ٹھیک رہے باقی دنیا بھاڑ میں جائے ایگزیکٹلی exactly. جبکہ اس تحریر کے مطابق یہ دراصل پوری انسانیت کے لیے گلوبل آئین ہے یا انسانی حقوق کا ایسا چارٹر ہے جس کا بنیادی مقصد معاشرے کے کمزور طبقے کو طاقتور کے معاشی اور سماجی ظلم سے بچانا ہے یہ پرسنل فٹنس روٹین اور گلوبل آئین والی مثال اس پوری سچویشن کو سمجھنے کے لیے پرفیکٹ ہے جب انسان مذہب کو صرف فٹنس روٹین سمجھتا ہے نا تو باہر سڑک پر کسی کے ساتھ معاشی ظلم ہو رہا ہو تو اسے فرق نہیں پڑتا بالکل فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس کی اپنی فٹنس تو ٹھیک چل رہی ہوتی ہے لیکن مصنف کی دلیل یہ ہے کہ جب کتاب کے ساتھ ترازو نازل ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ساماجی اور معاشی برابری مذہب کا کوئی سیکنڈری حصہ نہیں ہے بلکہ وہ اس کا مرکز ہے ایگزیکٹلی تحریر میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے قسط اس کا مطلب واضح طور پر معاشی اور معاشرتی انصاف ہے یعنی انبیاء اس لیے نہیں آئے کہ لوگ بس جنگلوں میں جا کر عبادت کریں ہاں میں چلے جائیں ہاں بلکہ وہ اس لیے آئے تاکہ بازاروں میں میں میں مارکیٹس اور سوسائٹی انصاف کا نظام قائم ہو اچھا تو اگر انبیاء ایک معاشی اور سماجی انصاف کا چارٹر لے کر آئے تھے تو ظاہری بات ہے ان کا ٹکراؤ کسی نہ کسی ایسے نظام سے لازمی ہوا ہوگا جو اس انصاف کے بالکل الٹ تھا نیچرلی تو تحریر میں اس مقابلے استحصالی نظام کی کیا تصویر کشی کی گئی ہے کیونکہ عام طور پر تو ہم پرانے قصوں کو بس اچھے اور برے لوگوں کی کہانی سمجھ کر پڑھتے ہیں یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں مضمون قرآن قصوں کو روایتی کہانیوں کے بجائے ایک پولیٹیکل اور اکنامک سٹرگل کے طور پر پیش کرتا ہے مثال کے طور پہ تحریر میں فرون کی مثال دی گئی ہے جسے ہم سب سے بڑا ظالم مانتے ہیں بالکل لیکن مصنف بتاتے ہیں کہ حضرت موسا کا مقابلہ صرف ایک مغرور بادشاہ سے نہیں تھا وہ دراصل ایک انتہائی منظم استحصالی نظام تھا اچھا مطلب ایک پورا سسٹم تھا ہاں سورہ القصص کے حوالے سے یہ بات کھولی گئی ہے کہ فرعون کا اصل ہتھ کنڈا کیا تھا اس نے صرف سیدھا ظلم نہیں کیا بلکہ اس نے زمین میں سرکشی کی اور لوگوں کو گروہوں یعنی طبقات میں تقسیم کر دیا او ویٹ مجھے اس لفظ تقسیم پہ تھوڑی حیرت ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ فرون کا نظام کوئی عام بادشاہت نہیں تھی بلکہ وہ دراصل ایک ایسی مونوپلسٹک کارپوریشن چلا رہا تھا جو عوام کو الگ الگ کلاسز میں بانٹ کر ان کا خون چوس رہی تھی بالکل بالکل یہی کانسیپٹ ہے یہ تو بالکل آج کل کی ماڈرن کلاس وارفیئر جیسا لگتا ہے مطلب طاقتور اشرافیہ آج بھی تو یہی کرتی ہے کہ عوام کو مختلف گروہوں میں بانٹ دیتی ہے تاکہ وہ آپس میں الجھے رہیں تاکہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی چلتی رہے ایگزیکٹلی exactly. اور وسائل پر اشرافیہ کا قبضہ برقرار رہے یہ تو بہت ریلیونٹ بات ہو گئی مصنف اسی میکنزم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جب ایک طبقے کو دوسرے سے لڑا دیا جائے یا ایک کو معاشی طور پر اتنا کمزور کر دیا جائے کہ اس کی پوری زندگی صرف دو وقت کی روٹی کے حصول میں گزر جائے تو وہ بیچارہ نظام کے خلاف بغاوت کیا کرے گا ہاں اس میں تو توانائی نہیں بچے گی یہ استحصال کی سب سے گہری شکل ہے اور اس کی دوسری بڑی مثال جو اس مضمون میں دی گئی ہے وہ حضرت شعیب کی قوم کی ہے ہاں ہاں ان کا ذکر بھی ہمارے ہاں اکثر آتا ہے لیکن شاید ہم اس اینگل سے نہیں سوچتے درست مصنف بتاتے ہیں کہ حضرت شعیب کی قوم کا مرکزی جرم کوئی کھلی مار دھاڑ یا سیاسی جبر نہیں تھا تو پھر کیا تھا ان کا اصل مسئلہ سراسر معاشی استحصال تھا ان کا جرم تول میں کمی کرنا اکنامک فراڈ کرنا اور مالیاتی معاملات میں لوگوں کے حق مارنا تھا واقعی ہاں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایک نبی کو خاص طور پر مارکیٹ کے معاملات ٹھیک کرنے اور معاشی فراڈ کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے کیوں بھیجا گیا یہ تو بڑا پوائنٹ ہے تحریر کا جواب یہ ہے کہ معاشی استحصال جو ہے نا وہ معاشرے کی اخلاقی اور روحانی بنیادوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے اف یہ بات واقعی سوچنے پہ مجبور کرتی ہے مطلب ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ انبیاء صرف بت پرستی کے خلاف لڑ رہے تھے لیکن اس تحریر کے مطابق تو ان کی بڑی جنگ معاشی ناانصافی اور کارپوریٹ لالچ کے خلاف تھی بالکل ایسا ہی ہے لیکن ذرا ایک منٹ رکیں مجھے یہاں ایک الجھن ہو رہی ہے اگر اگر اصل جنگ معاشی کے خلاف ہی تھی سارا زور وسائل کی کی منصفانہ تقسیم پر تھا تو پھر یہ جو ڈیلی نمازیں ہیں روزے ہیں یہ سب عبادات کا کیا جواز بنتا ہے کیا یہ عبادات پھر بس سیکنڈری درجے کی چیزیں بن جاتی ہیں اس نظام میں نہیں نہیں ایک بہت لاجیکل سوال ہے اور مصنف نے اس کو بڑی احتیاط سے واضح کیا ہے تحریر کے مطابق عبادات ہرگز سیکنڈری نہیں ہیں بلکہ ان کی حیثیت ایک ٹریننگ گراؤنڈ کی سی ہے ٹریننگ گراؤنڈ وہ کیسے دیکھیں مختلف ادوار میں عبادات کی شکلیں بے شک مختلف رہی ہوں گی لیکن ان کا ایک مشترکہ مقصد انسان کو ظلم کے خلاف کھڑا کرنا اور اس کے اندر ایک خاص نفسیاتی تبدیلی لانا تھا اچھا مصنف استدلال کرتے ہیں کہ عبادات بذات خود حتمی منزل نہیں ہے یعنی ڈیسٹینیشن نہیں ہے بلکہ یہ خدا کی حاکمیت کو تسلیم کرتے ہوئے زمین پر عدل قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے ایک راستہ ہے اس نفسیاتی تبدیلی والے پوائنٹ کو ذرا اور کھولیے نا کیسے ایک عبادت انسان کو معاشی ظلم کے خلاف کھڑا ہونے کے لیے پریکٹیکلی تیار کرتی ہے اس کو ایسے سمجھیے جب ایک معاشرے میں کلاس ڈفرنس بہت زیادہ ہونا تو غریب انسان سائیکولوجیکلی خود کو کمزور اور حقیر سمجھنے لگتا ہے ہاں اس کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے بالکل لیکن جب وہ عبادات کے ذریعے براہ راست اس خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے جو اس پوری کائنات کا مالک ہے تو اس کے ذہن سے دنیاوی طاقتوں اور فرونوں کا خوف نکل جاتا ہے واو یہ تو بڑا ڈیپ پوائنٹ ہے اور اس سے بھی بڑھ کر ایک اور تصول جو مصنف نے پیش کیا ہے وہ وسائل کی ملکیت کا ہے تحریر میں سورہ ان نور کا حوالہ دیا گیا ہے جس میں حکم ہے کہ انہیں اللہ کا وہ مال دو جو اس نے تمہیں دیا ہے اچھا یعنی مال اللہ کا ہے ایگزیکٹلی exactly. یہ ایک جملہ استحصالی نظام کی جڑ کاٹ دیتا ہے کیونکہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کسی بھی چیز کا الٹیمیٹ اونر نہیں ہے وہ صرف ایک امین یا ٹرسٹی ہے واہ یہ امین والا کانسیپٹ تو پوری اکنامک گیم ہی بدل دیتا ہے بالکل بدل دیتا ہے مطلب یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی بڑی انویسٹمنٹ فرم میں پورٹ فولیو مینیجر ہو اب اس کے پاس ام, کروڑوں روپے ہوتے ہیں لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ اس کا اپنا پیسہ نہیں ہے ہاں وہ اس کو اپنی مرضی سے تو اڑا نہیں سکتا ہاں ہاں وہ اسے اپنی عیاشیوں میں نہیں اڑا سکتا اسے وہ پیسہ پیورلی اپنے کلائنٹ کے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہوتا ہے یہ بہت زبردست مثال دی آپ نے اگر ایک پورٹ فولیو مینیجر کلائنٹ کا پیسہ اپنی ذات پہ خرچ کرنے لگے تو اسے ہم سیدھا سیدھا فراڈ کہتے ہیں لیگلی بھی جرم ہے وہ بالکل اور مصنف کے مطابق الہی نظام بھی ہمیں بالکل یہی کہتا ہے جب زمین اور ان تمام وسائل کا حقیقی مالک اللہ ہے تو جو انسان ان وسائل پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور دوسروں کو محروم رکھے وہ دراصل خیانت کر رہا ہے فراڈ کر رہا ہے صحیح جب ایک انسان عبادات کے ذریعے خود کو اس مالک کے سامنے جواب دہ سمجھتا ہے نا تو پھر وہ اس کی دی ہوئی دولت پر اپنی منوپلی کیسے قائم کر سکتا ہے اس پوری تحریر کا نچوڑ یہ ہے کہ دولت کی منصفانہ تقسیم کوئی عام معاشی پالیسی نہیں ہے بلکہ ایک دینی فریضہ ہے ایگزیکٹلی exactly, ایک باقاعدہ دینی فریضہ ہے یہ نظریہ تو سننے میں بہت ہی پرفیکٹ اور مثالی لگتا ہے لیکن اب ہم ذرا تاریخ کے ایک تلخ پہلو کی طرف آتے ہیں اور میں مصنف کے اس دعوے پر تھوڑا پش بیک بھی دینا چاہوں گی ہاں بالکل دیکھیں ہمارے ہاں عام طور پر اسلامی تاریخ کو بڑی شان و شوکت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے نا کہ کیسے سلطنتوں کی سرحدیں پھیلیں کیسے عظیم و شان محل بنے اور دولت کے انبار لگ گئے صحیح کہہ رہی ہیں آپ تو اگر الہی نظام کی بنیاد وسائل کی برابری اور غریب کی دادراسی پر تھی تو پھر ہماری ہسٹری میں یہ برابری کا نظام اتنی جلدی غائب کیوں ہو گیا ہمیں تو بادشاہیت ہی نظر آتی ہیں ہاں اس مضمون کا اگلا حصہ اس تلخ حقیقت کا بڑا گہرا تجزیہ کرتا ہے مصنف اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد تاریخ کا دھارا کس طرح بدلا مطلب ٹریک چینج ہو گیا جی تحریر کے مطابق بہت سی ایسی سیاسی اور عسکری مہمات جو بظاہر مذہب کے نام پر شروع کی گئی تھیں ان کے پس پردہ دراصل اقتدار اور وسائل پر قبضے کی حوث کار فرما تھیں اچھا ہاں اور یہیں سے وہ انقلابی روح کمزور پڑنے لگی جو اصل میں استحصال کے خلاف کھڑی ہوئی تھی تو کیا مصنف انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مذہب کے نام پر جو کچھ بھی اس کے بعد ہوا اس پوری ایکسپینشن میں اس میں مذہب سے زیادہ بس معاشی مفادات شامل تھے دیکھیں مصنف کی بحث کا مرکز یہ ہے کہ نظام خلافت کس طرح بتدریج ملوکیت یعنی مونارکی میں تبدیل ہو گیا اور بادشاہت کا بنیادی میکینزم ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ وسائل کو چند ہاتھوں میں یہ ایک خاص شاہی خاندان کے پاس محفوظ کر دیتی ہے اور عوام کا کیا ہوتا ہے پھر عوام کو محض تابع بنا دیا جاتا ہے تحریر کے مطابق اس اشرفیہ نے اپنی دولت جمع کرنے کی اس حوث کو جائز قرار دینے کے لیے مذہب کے تصور کو ہی بدل کر رکھ دیا مذہب کا تصور بدل دیا کیسے بدل دیا مطلب کیا انہوں نے احکامات ہی بدل دیے تھے احکامات نہیں بدلے تھے احکامات وہی تھے لیکن ترجیحات بدل دی پرائیورٹیز چینج کر دیں مصنف کا استدلال یہ ہے کہ حکمران طبقے نے مذہب کا سارا زور جو ساری اسپاٹ لائٹ تھی وہ محض انفرادی عبادات ذاتی گناہوں اور ثواب کی طرف موڑ دی تاکہ سسٹم پر کوئی سوال نہ کرے بالکل انہوں نے ایک ایسا بنیاد تشکیل دیا جہاں غریب ہونا خدا کی رضا سمجھا جانے لگا تاکہ لوگ اپنے معاشی حقوق چھینے جانے پر سسٹم سے بغاوت نہ کریں بلکہ اسے اپنی قسمت سمجھ کر چپ چاپ قبول کر لیں اف یعنی اس انقلابی نظام کو جو عدل قائم کرنے آیا تھا اسے ایک ایسی نیند کی گولی بنا دیا گیا جو عوام کو سلا دے تاکہ اشرفیہ آرام سے ان کا خون چوستی رہے اور یہی مصنف کی تحریر کا سب سے چپتا ہوا پوائنٹ ہے یہ تو ہمارے روایتی تاریخی تصورات کے بالکل الٹ بات ہے نا ہم تو تاریخ کی ان بڑی بڑی سلطنتوں کو مذہب کی الٹیمیٹ کامیابی سمجھتے ہیں کہ دیکھو کتنا پھیل گئے ہم ہاں ہم انہیں گولڈن ایج کہتے ہیں لیکن اس مضمون کے مطابق وہ سلطنتیں تو دراصل اسی فرونی اور استحصالی نظام کی پیروی کر رہی تھیں جس کے خلاف خود انبیاء نے جنگ لڑی تھی بالکل اور مصنف کی نظر میں تاریخ کا بڑا سبق ہی یہی ہے کہ استحصال پر مبنی وہ بڑی بڑی سلطنتیں بالآخر زوال کا شکار ہوئیں ان کے بڑے بڑے محل آج خنڈر بن چکے ہیں واقعی اس کے برعکس تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا میں وہی اقوام اور معاشرے زندہ رہے اور آگے بڑھے جنہوں نے دین کی اس اصل فکری اور تہذیبی روح کو یعنی وسائل کی منصفانہ تقسیم کو کسی نہ کسی شکل میں اپنے ہاں نافذ کیا پوائنٹ ہے الہی نظام کی کامیابی ان سلطنتوں کے پھیلاؤ سے نہیں ماپی جاتی بلکہ اس معاشرے میں موجود انصاف کی مقدار سے ماپی جاتی ہے زبردست تو پھر اس تاریخی زوال کو سمجھنے کے بعد اگر اب ہم اس بحث کو آج کے جدید دور پہ لاگو کریں مصنف کی نظر میں آج کے معاشرے کہاں کھڑے ہیں hmm. کیا ہم اس انبیاء کے مشن کے وارث ہیں یا ہم آج بھی اسی استحصالی نظام کے پہیے کا حصہ بن کر گھوم رہے ہیں اور سچ پوچھیں تو بڑا دردناک ہے دردناک کیسے مصنف کا تجزیہ یہ ہے کہ آج ہمارے ہاں ظاہری شعار جیسے نماز روزے اور دوسری رسومات ان پر تو کسی نہ کسی حد تک عمل ہو رہا ہے بظاہر مذہب کا بڑا چرچا نظر آتا ہے لیکن لیکن جو اصل روح تھی ہاں دین کی جو اصل روح تھی یعنی سماجی اور اجتماعی عدل اسے مکمل طور پر پس پشت ڈال دیا گیا ہے آج کا معاشی نظام آپ دیکھ لیں سراسر غیر منصفانہ ہے عالمی سطح پر دیکھیں یا مقامی سطح پر اشرفیہ وسائل پر قابض ہے اور ایک عام انسان وہ آج بھی معاشی چکی میں بری طرح پس رہا ہے تو پھر کیا وہ الہی نظام یا جو انبیاء کا مشن تھا وہ آج کے دور میں کمپلیٹلی ختم ہو چکا ہے نہیں نہیں اور یہاں مصنف ایک بڑا گہرا اور حیران کن دعویٰ کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ مشن ختم نہیں ہوا آج کے دور میں جو بھی تحریکیں معاشی اشرفیہ کے جبر کے خلاف لڑ رہی ہیں نا اچھا جو انسانی فلاح مساوات اور مزدوروں کے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں وہ درحقیقت اسی انبیاء کے مشن کا تسلسل ہیں اور اس میں مصنف ایک اور بڑی اہم بات جوڑتے ہیں یہ جد و جہد کسی ایک مخصوص مذہب قوم یا خطے کے لوگوں کی جاگیر نہیں ہے مطلب یہ یونیورسل ہے بالکل ہر وہ انسان جو استحصال کے خلاف اور انصاف کے لیے کھڑا ہے وہ فطرتاً اس الہی مشن کا حصہ ہے اور اس کا ایک تاریخی پہلو بھی تحریر میں موجود ہے نا جہاں مصنف نے نام نہاد دین دار طبقے کی بات کی ہے ہاں اگر میں اس پوائنٹ کو صحیح سمجھ رہی ہوں تو مضمون کا کہنا یہ ہے کہ ایک شخص بظاہر بے شک بہت پرہیزگار ہو اس کے ماتھے پر سجدوں کے نشان بھی ہوں بالکل لیکن اگر وہ عملی طور پر سوسائٹی میں ظالم کا ساتھ دے رہا ہے یا خاموشی سے ظالمانہ معاشی نظام کا فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کی وہ ساری پرہیزگاری کسی کام کی نہیں کیا میں صحیح کہہ رہی ہوں آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا مصنف اس معاملے میں بالکل دو ٹوک بات کرتے ہیں ان کا استدلال ہے کہ ایسا طبقہ جو بظاہر دیندار نظر آتا ہے لیکن پریکٹیکلی ظلم فساد اور معاشی استحصال کو پروموٹ کرتا ہے وہ در حقیقت خدا کے دشمنوں کی صف میں کڑا ہے واو یہ بہت اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے ہاں کیونکہ وہ خدا کا نام لے کر انہی مقاصد کو نقصان پہنچا رہا ہے جن کے لیے خدا نے امبیا بھیجے تھے امبیا کا لایا ہوا نظام انسان کو ہر قسم کی غلامی سے آزاد کرانے کی ایک متحرک اور زندہ تحریک ہے صحیح یہ کوئی ایسا جامد یا رکا ہوا نظام نہیں ہے جو ایکسپرٹیشن کرنے والی طاقتوں کے ساتھ سمجھوتا کر لے تو اگر ہم سید جہان زیب عبیدی کے اس پورے مضمون اور ہماری آج کی اس تفصیلی نشست کا نچوڑ نکالیں تو بات یہاں آ کر ٹھہرتی ہے کہ دین کو محض بند کمرے کی چند رسومات سمجھنا ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے ایگزیکٹلی یہ دراصل ہر اس طاقت کے خلاف ایک مسلسل انقلاب ہے جو انسانوں کو طبقات میں بانٹتی ہے اور ان کا حق مارتی ہے کوئی بھی ایسا نظام جو دولت کو سمیٹ کر چند ہاتھوں میں دے دے وہ الہی نظام ہو ہی نہیں سکتا چاہے اس پر آپ کتنے ہی مقدس لیبلز کیوں نہ چپکا دیں آپ نے اس پورے فکری بحث کا بہترین خلاصہ کر دیا ہے الہی نظام کی اصل پہچان ہی یہی سماجی اور معاشی انصاف ہے اگر انصاف نہیں مل رہا نا تو نظام خواہ کوئی بھی دعویٰ کرتا پھرے وہ اس کسوٹی پر کورا نہیں اترتا Hmm. کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ آج کے دور کے انسان کو انسانی تاریخ کا سب سے زیادہ مطلب آزاد اور باشعور انسان کہا جاتا ہے لیکن اگر ہم عملی حقیقت دیکھیں تو کچھ اور ہی نظر آتا ہے جی بالکل یہ ایک بہت ہی مطلب گہرا سوال ہے ہاں ایک عام انسان اپنی زندگی کا بیشتر حصہ کسی نہ کسی بینک کا قرض اتارنے میں یا کارپوریشنز کے لیے دن رات کام کرنے میں گزار دیتا ہے یا پھر وہ ٹیکنالوجی کمپنیوں کے بنائے ہوئے جو ہیں نا ہاں۔ ان کے جال میں پھنسا رہتا ہے بالکل ایسا ہی ہے تو یہ سوال ذہن کو الجھا دیتا ہے کہ کیا ہم واقعی آزاد ہوئے ہیں یا صرف ہماری زنجیروں کا رنگ اور ڈیزائن بدل گیا ہے تو مصنف کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ پرانا جبر اب ختم نہیں ہوا بلکہ اس نے ایک نیا لبادہ اوڑھ لیا ہے اور یہ نیا لبادہ ماخذ کے مطابق دور جدید کے وہ نظریات ہیں جنہیں ہم لبرلزم اور سیکولرزم کہتے ہیں بالکل درست لیکن ایک منٹ رکیں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہم لبرلزم اور سیکولرزم کو بالکل سادہ الفاظ میں سمجھنا چاہیں تو بظاہر تو یہ انسانی حقوق فرد کی آزادی اور مساوات کی بات کرتے ہیں نا تو مصنف انہیں استحصال کی نئی شکل کیوں کہہ رہا ہے یہی پر تحریر اپنا سب سے اہم وار کرتی ہے یہاں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر لبرلزم فرد کی آزادی کی بات کرتا ہے اور سیکولرزم ریاست اور مذہب کو الگ کر کے سب کو برابری دینے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن عملی طور پر یہ نظریات سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم کی مرکزیت کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں یہ بات تھوڑی پیچیدہ لگ رہی ہے اس کو تھوڑا کھولیں گے جی ضرور دیکھیں جب آپ معاشرے سے کسی بھی اعلیٰ اخلاقی یا الہامی قانون کو نکال دیتے ہیں تو اس کی جگہ مارکیٹ یعنی بازار کی منطق لے لیتی ہے اب جس کے پاس سرمایہ ہے وہ آزاد ہے ماخذ کے مطابق سیاست معاشت اور سماج کو بڑی مہارت سے اس طرح ترتیب دیا گیا ہے کہ وسائل کا کنٹرول گھوم پھر کر ایک محدود اشرافیہ کے پاس ہی رہتا ہے اچھا میں سمجھ رہی ہوں اگر اس بات کو ایک روزمرہ کی مثال سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ بالکل کسی اسمارٹ فون کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کی طرح محسوس ہوتا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ یہ مثال دلچسپ ہے کیسے دیکھیں نا بظاہر جب نیا اپ ڈیٹ آتا ہے تو اسکرین کا انٹرفیس بہت خوبصورت رنگین اور صارف دوست لگتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فون مکمل طور پر نیا اور بہتر ہو گیا ہے لیکن اس کے پیچھے چلنے والا اصل آپریٹنگ سسٹم وہی پرانا ہے بالکل اور شاید اب زیادہ خطرناک ہو گیا ہے ہاں وہ اب شاید پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو چکا ہے اور چپکے چپکے صارف کے ہر قدم کو ہر کلک کو زیادہ باریکی بینی سے ٹریک اور کنٹرول کر رہا ہے کیا یہ ایسا ہی نہیں ہے یہ بہت زبردست تشبیح ہے اور مصنف بھی بالکل یہی کہہ رہا ہے کہ اس نئے انٹرفیس نے انسان کو یہ وہم دے دیا ہے کہ وہ آزاد ہے بظاہر آزادی کا نعرہ لگا کر در حقیقت انسان کو اس وسیع معاشی نظام کا غلام بنا دیا گیا ہے انسان کو ایک آزاد شہری کے مرتبے سے گرا کر محض ایک صارف یعنی کنزیومر بنا دیا گیا ہے یعنی ہماری آزادی صرف اس بات تک محدود رہ گئی ہے کہ ہم مطلب رات کو نیٹ فلکس پر کون سی سیریز دیکھیں گے یا سپر مارکیٹ سے کون سے برانڈ کا جوتا خریدیں گے جی یا کس رنگ کی گاڑی پسند کریں گے بس یہی آزادی ہے لیکن جو زندگی کے اصل اور بڑے فیصلے ہیں جیسے دنیا کے وسائل کیسے تقسیم ہوں گے معیشت کا رخ کیا ہوگا اور طاقت کس کے پاس ہوگی ان فیصلوں پر تو عام انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے قطعی طور پر کوئی اختیار نہیں ہے مصنف کے مطابق سرمایہ دارانہ نظام کا یہ سب سے بڑا فریب ہے کہ اس نے انتخاب اور آزادی کو گڈمٹ کر دیا ہے کنزیومر ہونے کے ناطے آپ کے پاس ہزاروں انتخاب ہو سکتے ہیں لیکن بحثیت انسان آپ اس معاشی مشین کے ایک پرزے کے سوا کچھ نہیں ہے جس کا کام صرف پیداوار بڑھانا اور خریدتے رہنا ہے نا بالکل مارکیٹ کا پہیا چلاتے رہنا ہے اور جو اس دوڑ میں شامل نہیں ہوتا اسے معاشرے میں ناکام قرار دے دیا جاتا ہے اچھا ایک منٹ تو اس سب کا مطلب کیا ہوا اگر ہم اس بات کو مان لیں کہ لبرلزم اور سرمایہ داری دراصل ایک فریب اور استحصال ہے تو پھر ذہن فوراً بائیں بازو یعنی کمیونزم اور مارکسزم کی طرف جاتا ہے جی جو کہ بالکل ایک قدرتی بات ہے ہاں کیونکہ انہوں نے تو باقاعدہ برابری کا نعرہ لگایا تھا نا اگر مارکسزم کو بالکل سادہ الفاظ میں سمجھا جائے تو کیا یہ وہ نظریہ نہیں تھا جس نے کہا تھا کہ فیکٹریوں اور زمینوں پر چند سرمایہ داروں کے بجائے عام مزدوروں کا حق ہونا چاہیے تو کیا ماخوذ نے اس متبادل کو بھی مسترد کر دیا ہے یہ ایک بہت اہم پہلو ہے تحریر ان نظریات کو قطعی طور پر نظر انداز نہیں کرتی مصنف تسلیم کرتا ہے کہ مارکسزم اور کمیونسٹ نظریات نے سرمایہ دارانہ استحصال کے خلاف ایک زبردست رد عمل کے طور پر جنم لیا انہوں نے استحصال کے مکمل خاتمے کا دعویٰ بھی کیا تو پھر مسئلہ کہاں آیا مسئلہ نفاذ میں آیا ماخوذ اس بات پر زور دیتا ہے کہ جب ان نظریات کو عملی شکل دی گئی تو یہ بھی ایک نئے اور انتہائی جابرانہ مرکزیت پسند نظام میں تبدیل ہو گئے یعنی نظریہ تو اچھا تھا مگر عمل میں کچھ اور ہی شکل بن گئی یہ کیسے ہوا اس کا کوئی میکنزم کیا تھا میکنزم یہ تھا کہ سرمایہ داری کے برعکس جہاں دولت چند پرائیویٹ کمپنیوں کے پاس تھی مارکسزم کے نفاذ کے بعد ہر چیز کی مالک ریاست بن گئی اب ریاست یا ایک مخصوص حکمران گروہ یعنی کمیونسٹ پارٹی وسائل کا اکلوتا کنٹرولر بن گیا او تو مطلب پاور ایک ہی جگہ اکٹھی ہو گئی جی اور مصنف کے بخول اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فرد کی وہ تھوڑی بہت آزادی جو سرمایہ داری میں موجود تھی وہ بھی چھین لی گئی انسان ایک بہت بڑی ریاستی مشینری کا بے بس غلام بن کر رہ گیا جو ریاست سے اختلاف کرتا اسے دشمن قرار دے کر کچل دیا جاتا تو مطلب یہ کہ دائیں بازو یعنی سرمایہ داری کی انتہا اور بائیں بازو یعنی کمیونزم کے انتہا دونوں بظاہر ایک دوسرے کے جانی دشمن ہونے کے باوجود گھوم پھر کر ایک ہی منزل پہ پہنچتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے ایک ایسی منزل جہاں انسان کی انفرادی آزادی اور وقار سلب ہو جاتا ہے سو فیصد مصنف کی سب سے گہری تنقید یہی ہے تحریر کے مطابق ان دونوں نظاموں میں ایک بہت بنیادی قدر مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ چاہے سرمایہ داری ہو یا کمیونزم دونوں نظام انسان کا خدا سے یا آ, کسی بھی الہامی اخلاقیات سے تعلق مکمل طور پر کاٹ دیتے ہیں مطلب وہ انسان کو صرف ایک مادی چیز سمجھتے ہیں بالکل انسان کو صرف ایک مادی وجود کے طور پر دیکھتے ہیں جب انسان کو صرف مادے کی پیداوار سمجھ لیا جائے اور اس پر کوئی خدائی جواب دہی نہ رہے تو وہ نظام لازمی طور پر استحصالی بن جاتا ہے کمیونزم نے مذہب کو عوام کی افیون قرار دے کر مسترد کیا اور سرمایہ داری نے اسے محض ایک ذاتی مشغلہ بنا دیا دونوں صورتوں میں طاقتور نے کمزور کو دبانے کا جواز پیدا کر لیا یہ بات بہت حد تک لاجیکل لگتی ہے لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے ایک متضاد کیفیت ہے جی فرمائیں آج کا دور جسے سائنس ٹیکنالوجی اور علم کی معراج کہا جاتا ہے آج کا انسان تو بے تحاشا معلومات اور شعور رکھتا ہے نا تو یہ باشعور انسان ان استحصالی نظاموں اور ان کے فریب کو مطلب اتنی آسانی سے کیسے قبول کر لیتا ہے یہ بہت زبردست نقطہ ہے کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ تو ہوگا نا کوئی ایسا میکینزم ضرور ہوگا جس کے ذریعے ان نظاموں کو انسانوں کے ذہنوں میں اتارا جاتا ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں تحریر جدید تصورات کے ہتھیار کے طور پر استعمال ہونے پر بحث کرتی ہے اگر ہم اس بات کو بڑی تصویر سے جوڑیں تو مصنف بازی کرتا ہے کہ جس طرح پرانے وقتوں میں دین کو مسق کر کے ملوکیت کو جائز ٹھہرایا جاتا تھا بالکل اسی طرح آج ظاہری طور پر مقدس سمجھے جانے والے شعبوں کو استعمال کیا جا رہا ہے hmm, وہ کون سے شعبے ہیں اور انہیں کیسے استعمال کیا جاتا ہے دیکھیں علم دانش سائنس ٹیکنالوجی اور ان کے ساتھ جڑے ہوئے آزادی اور مساوات کے تصورات ماخذ کا دعویٰ ہے کہ جدید دور کے انسان لاٹھی سے نہیں ہانکا جاتا بلکہ بیانیے اور نفسیاتی کنڈیشننگ کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے مطلب ذہن سازی کی جاتی ہے بالکل ذہن سازی ان حسین الفاظ اور سائنسی ترقی کے ذریعے انسانوں کو قائل کیا جاتا ہے کہ موجودہ مادی نظام ہی حتمی سچائی اور ترقی کی باحد شکل ہے جو اس نظام کو مانتا ہے وہ ترقی یافتہ ہے اور جو سوال اٹھاتا ہے وہ پسماندہ ہے یہ تو ایک قسم کی مطلب مکمل ذہنی غلامی ہوئی ہم اس کی کوئی عملی مثال دیکھ سکتے ہیں جیسے آزادی کا لفظ ہے ماخذ اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ اس لفظ کی اصل منویت کیسے کھو چکی ہے مصنف ہمیں بتاتا ہے کہ آزادی کا مطلب کبھی یہ ہوتا تھا کہ انسان ہر غیر طبعی دباؤ خوف اور ظلم سے آزاد ہو کر اپنے خالق کی بندگی کرے لیکن آج کے بیانیے میں آزادی کا مطلب صرف خواہشات کی بے لگام پیروی بن گیا ہے یعنی بس جو دل میں آئے وہ کرو جی مادی کامیابی پیسہ کمانا اور اپنی ہر جسمانی خواہش کو پورا کرنا ہی آزادی کی تعریف بن گئی ہے اخلاقیات اور روحانیت جیسے الفاظ کو سائنس کے نام پر غیر عقلی قرار دے کر پسے پش ڈال دیا گیا ہے یہ تو واقعی ایک بہت بھیانک صورتحال لگتی ہے مطلب ایک طرف ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے شعور میں اضافہ ہو رہا ہے ہمارے پاس اسمارٹ فونز ہیں انٹرنیٹ ہے معلومات کا ایک پورا سیلاب ہے لیکن دوسری طرف عملی سطح پر انسان ایک ایسی نئی غلامی میں جکڑا جا رہا ہے جس کی زنجیریں اسے نظر ہی نہیں آتی بالکل وہ زنجیریں غیر مری ہیں ہاں اس کا ہر فیصلہ اس کی ہر پسند ناپسند ایک بڑے سرمایہ کے نظام کے تحت کنٹرول ہو رہی ہے اور وہ خوش ہے کہ وہ آزاد ہے مصنف کے مطابق یہ دور جدید کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے انسان اپنی زنجیروں کو ہی اپنا زیور سمجھنے لگا ہے اور چونکہ استحصال مذہب کے نام پر نہیں بلکہ ماڈرنزم اور جدیدیت کے پرکشش ناروں کی آڑ میں ہو رہا ہے اس لیے عام انسان کے لیے اس فریب کو پہچاننا انتہائی مشکل ہو گیا ہے بالکل صحیح اگر ہم اس تمام بحث کے نتائج کو سامنے رکھیں تو ایک شدید قسم کی گھٹن محسوس ہوتی ہے اگر دائیں بازو اور بائیں بازو دونوں انتہائیں گھوم پھر کر ایک ہی مادی اور استحصالی کھائی میں گرتی ہیں اور تمام جدید نظریات دراصل طاقتور کے ہی ہتھیار ہیں تو پھر انسان جائے کہاں جی یہ وہ سوال ہے جو تحریر کے آخری حصے کی بنیاد بنتا ہے ہاں اس کے لیے حقیقی متوازن اور عادلانہ راستہ کون سا ہے ماخذ اس پوری صورت حال میں کیا جامع متبادل پیش کرتا ہے میں یہ جاننے کے لیے بہت متجسس ہوں تحریر اس تاریخی میں روشنی کی کرن انسانی تاریخ کے سب سے عظیم سلسلے یعنی انبیاء کے مشن میں دکھاتی ہے ماخذ کے مطابق انبیاء کی تعلیمات کا مقصد انسان کو محض چند عبادات سکھانا یا رسم و رواج تک محدود کرنا نہیں تھا تو پھر ان کا اصل مقصد کیا تھا ان کا اصل بنیادی پیغام انسان کو براہ راست خدا کی بندگی میں دے کر دنیا کی ہر دوسری غیر عادلانہ طاقت سے آزاد کرنا تھا جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ حتمی طاقت اور ملکیت صرف خدا کی ہے تو وہ زمین پر موجود ہر قسم کے فرونی اور استحصالی نظام کی حاکمیت کو مسترد کر دیتا ہے یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ تحریر یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اس وقت دنیا جن حالات کا شکار ہے وہ صرف ایک عام سی مطلب مذہبی اصلاح کافی نہیں ہوگی بالکل صرف ظاہری نیک کام کر لینا کافی نہیں ہے ہاں اسے ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے اگر کسی عمارت کی بنیاد ہی ٹیڑھی ہو تو دیواروں پر نیا رنگ کرنے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا نا قطعی طور پر نہیں یا جیسے کسی کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو اندر سے ڈھانچہ تباہ ہو اور وہ صرف درد کم کرنے والی گولیاں کھا رہا ہو بظاہر گولی کھانے سے وقتی سکون ملتا ہے لیکن اندر ہی اندر خرابی بڑھتی جا رہی ہوتی ہے ماخذ کے مطابق موجودہ نظام کو ظاہری پیوند کاری کی نہیں بلکہ پوری بنیاد کو عدل پر استوار کرنے کی ضرورت ہے آپ نے بالکل درست اور گہری تشبیح دی ہے مصنف بھی بالکل یہی تقاضا کر رہا ہے تحریر بتاتی ہے کہ موجودہ دور میں نبوی عمل اور اصل اسلامی فکر کے احیاء کی شدید ضرورت ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا رد و بدل نہیں ہے بلکہ ایک ہماگیر فکری اور سماجی انقلاب کا تقاضا ہے مطلب ایک مکمل تبدیلی چاہیے جی مقصد ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جہاں حقیقی معنوں میں عدل و انصاف نافذ ہو ایک ایسا نظام جو نہ تو دائیں بازو کی بے لگام سرمایہ داری پر مبنی ہو جہاں غریب بھوکا مرے اور نہ ہی بائیں بازو کی طرح جہاں ریاست فرد کو مشین کا پرزہ بنا دے بلکہ وسائل کی تقسیم خدا کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق ہو جو انسان کی مادی اور روحانی دونوں ضرورتوں کو ہاہنگ کرے تو اس کا مطلب ہے کہ جو کشمکش ہم آج دنیا میں دیکھ رہے ہیں یہ محض سیاسی پارٹیوں یا ملکوں کی معاشی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ اس سے کہیں بڑی چیز ہے بالکل مصنف اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ ایک گہری فکری اور تہذیبی جنگ ہے یہ حق اور باطل کے درمیان اسی پرانے مارکے کی ہی ایک نئی شکل ہے جو ازل سے جاری ہے ایک طرف مادی قوتیں ہیں جو انسان پر قبضہ جمانا چاہتی ہیں اور دوسری طرف الہامی راستہ ہے جو اسے حقیقی آزادی دلانا چاہتا ہے واہ اس تفصیلی اور گہرے جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تحریر کا حتمی بیانیہ کس قدر وسیع اور امید افزا ہے ماخذ کے مطابق انسانیت کی حقیقی ترقی کا راستہ اس لامتناہی مادیت پرستی میں نہیں ہے جو آج ہمیں سکھائی جا رہی ہے بلکہ اس کا حل اس عالمی عدل کے نظام میں ہے جس کی تکمیل کا وعدہ اسلامی تعلیمات میں کیا گیا ہے جی اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تحریر ایک ایسی ہستی اور قیادت کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جو مستقبل میں انبیاء کے اس عظیم مشن کی حقیقی وارث ہوگی بالکل جو انسانیت کو ہر قسم کے استحصالی فرونی اور سامراجی نظاموں کے فریب سے حتمی نجات دلائے گی اور اسی متبادل نظام میں ہی انسان کا حقیقی وقار محفوظ ہے مصنف کی یہ بات واقعی غور طلب ہے کہ جب تک ہم اپنی بنیادوں کی طرف واپس نہیں لوٹتے ہم ان جدید نظریات کی بھول بھلیوں میں گم رہیں گے اور کبھی جان نہیں پائیں گے کہ اصل آزادی کیا ہوتی ہے اور اسی شاندار گفتگو کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کے اختتام پر ہم ذہنوں میں مزید غور و فکر کے لیے ایک بہت ہی اہم اور چپتا ہوا سوال چھوڑے جاتے ہیں جی وہ کیا ہم نے نشست کے دوران یہ تذکرہ کیا تھا کہ آزادی مساوات اور ترقی جیسے بظاہر دلکش الفاظ آج اپنی اصل معنویت کھو چکے ہیں روزمرہ کے زندگی میں جب یہ الفاظ ہم خبروں میں یا سوشل میڈیا پر سنتے ہیں تو کیا ہم واقعی ان کا حقیقی مطلب سمجھ رہے ہوتے ہیں یا پھر لاشعوری طور پر محض ایک روبوٹ کی طرح ہم اسی استحصالی بیانیے کے باز گشت کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں باوقار ہونے سے روکتا ہے کیا وہ آزادی جس پر آج ہم فخر کرتے ہیں واقعی سچی آزادی ہے یا یہ محض ایک پرانے استحصالی نظام کا نیا اور چمکدار سافٹ ویئر اپڈیٹ ہے جس کا مقصد صرف ہمیں اندھیرے میں رکھنا ہے یہ ایک ایسا پہلو ہے جس پر ہم سب کو اپنے روزمرہ کے معمولات سے کچھ دیر ٹھہر کر انتہائی گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے